کچھ تبدیلی کی گئی ہے اس کی ہے کہ پچھلے دونوں دورہ فقہ کے اندر جو ہمارا تعارف تھا نا وہ اس میں صرف فقہ حنفی اور فقہ کس طرح مرتب کی گئی کس طرح مدون ہوئی اس کا تعارف کروایا گیا تھا لیکن جو پچھلے سال کا دورہ تھا اس میں جتنے بھی طلباء نے مقالہ جات لکھے ان سارے مقالہ جات کو مذاہب اربا کی روشنی میں لکھا گیا تھا ظاہر بات مذاہب اربا کے روشنی میں لکھا جب گیا ہے تو لائبریری کے اندر مذاہب اربا کی کتابیں بھی ہونی چاہیے وہ تو الحمد للہ چاروں مذاہب کی کتابیں آپ کو لائبریری میں مل جائیں گی لیکن ان کتابوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اور وہ کتابیں ہیں کون کون سی تو اس دفعہ جو بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو تعارف فقہ کے اندر فقہ شافی فقہ حنبلی اور فقہ مالکی اور ان کی اہم اہم کتب اور جو ان کے بڑے بڑے جس طرح سے ہمارے ہاں بین ہیں امام یوسف ہیں امام محمد ہیں امام ظفر ہیں تو اسی طرح سے فقہ شافی میں کون سے بڑے آئمہ ہیں فقہ حمبلی میں کون سے بڑے آئمہ ہیں فقہ مالکی میں کون سے بڑے آئمہ ہیں کون کون سی ان کی اہم کتب ہیں اور موٹے موٹے ان کی کتابوں کے اندر کچھ جو اگر رموز استعمال ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مثلا ہمارے ہاں صاحبین کا مطلب امام ونیفہ امام یوسف لیا جاتا ہے لیکن مالکیہ کے اندر یا شافع کے ہاں اگر یہ اس طرح استعمال ہو تو وہ لوگ کیا کون مراد دیتے ہیں تو یہ اس تعارف فقہ کے اندر یہ شامل ہے فقہ کی جو تعریف ہے وہ للم بالاحکام شریعت الفریہ من ادلت تفصیلیہ دیکھیں ایک بات مختلف اساتذہ کرام کا نا مختلف مزاج ہوتا ہے بعض اساتذہ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی طور پہ تو مزاج یہی ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام جو ہے نا وہ سوال سبق کے اختتام پر ہی پسند کرتے ہیں کہ جب سبق ختم ہو تو تب ہی جو ہے نا وہ سوال کیا جائے میرا مزاج مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بلا جھجک بلا جھجک بلا تکلف جو بھی سوال ذہن میں آئے وہ آپ سبق کے دوران بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال جو ہے نا وہ ذہن میں آتا ہے ہاں اگر وہ سوال ایسا ہوا کہ اس کا جواب آگے ہی آ رہا ہوا تو میں بتا دوں گا کہ جس کا سوال ابھی ہی آگے آ رہا ہے آپ کو اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جواب دے دوں گا آپ کو اور پھر سوال سے بعض اوقات جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو سوال آپ کھل کے کریں طالب علم اچھے طالب علم کی نشانی یہی ہے کہ وہ جو ہے نا سوال کرے اور پھر میرا مزاج یہ ہے کہ جو اچھا سوال کرتا ہے تو میں اس کو انعام بھی دیتا ہوں تو انشاءاللہ جو اچھا آپ لوگوں سے سوال کرے گا تو اس کو انشاءاللہ انعام بھی ملے گا کہ بھئی یہ سوال واقعی اس نے بڑا کام کا کیا ہے پتے کا سوال کیا اچھا سوال کیا تو فقہ کے تعارف میں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے تعریف لکھی ہوئی ہے علم بالاحکام شریعت الفرعیہ من عدلت تفصیلیہ کہ فقہ وہ علم ہے کہ جس میں ہم احکام شریعہ پڑھتے ہیں اور یہ احکام شریعہ کون سے ہیں جو کہ فرعی ہیں اور یہ دلائل تفصیلیہ سے ہم پڑھتے ہیں اس تعریف کا مطلب کیا ہے لیکن اس تعریف کے اندر سب سے پہلا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ حکم شرعی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور حکم شرعی سے کیا مراد ہے حکم شرعی یا حکم کا جو لفظ ہے یہ اصول فقہ والے بھی استعمال کرتے ہیں اور جو فقہ والے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اچھا کسی کو میری بات سمجھ میں نہ آئے بلا جھجک آپ اسی وقت ہاتھ کھڑا کر دیں گے استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اوپر سے گزر گئی ہے ٹھیک ہے تاکہ میں اسی وقت دہرا دوں بجائے کہ میں آگے چلتا جاؤں چلتا جاؤں اور وہ بیچارہ اپنے ذہن میں کچھ اور سوچتا رہے طالب علم تو اسی وقت آپ ہاتھ کھڑا کر کے نا کہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہمارے حکم کا جو لفظ ہے میں دوبارہ دہراتا ہوں اپنی بات کو حکم کا لفظ یہ ایک اصول فقہ والے استعمال کرتے ہیں اور ایک فقہ استعمال کرتے ہیں ان دونوں کے تعریف کے اندر نا فرق ہے اصول فقہ والے وہ تعریف کرتے ہیں کہ حکم سے مراد اللہ کا خطاب ہے جو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بندے بھی کون سے جو مکلف ہیں اور اس خطاب سے اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرتا ہے کسی کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یا کسی کام کے روکنے کا مطالبہ کرتا ہے یا اختیار دیا جاتا ہے یا وہ حکم حکم وضعی کے طور پہ ہوتا ہے حکم وضعی سے کیا مراد ہے یہ بھی وضاحت آگے کرتا ہوں اس کا مطلب کیا تھوڑا سا سمجھا دوں اس کو دیکھیں نماز کا وقت آ گیا تو اللہ کا خطاب آپ کی طرف کیا متوجہ ہو رہا ہے کہ نماز پڑھو تو فقہ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خطاب ہے یہ حکم ہے جو اللہ کا خطاب بندی کی طرح متوجہ ہوا ایک آدمی کے سامنے شراب پڑی ہے اللہ کا حکم کیا متوجہ ہو رہا ہے اس کو مت پیو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم میں شرعی ہے اور یہ اللہ کا خطاب ہے جو بندے کے طرف متوجہ ہوا کہ تم شراب مت پیو یہ کون تعریف کر رہے ہیں اصول فقہ والے جو فقہ والے ہیں وہ اس میں ایک لفظ زیادہ کرتے ہیں وہ کیا لفظ زیادہ کرتے ہیں وہ ہے ما سبتا ما سبتا کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے خطاب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے نا وہ چیز حکم شرعی ہے کا کیا فرق ہوا بھائی کہتے ہیں دیکھیں جب ایک آدمی کے سامنے شراب رکھی ہے تو اللہ کے خطاب سے کیا ثابت ہوا کہ اس کو مت پیو اللہ خطاب سے مت پیو تو اس مت پینے سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ شراب حرام ہے تو فکہ کہتے ہیں کہ جو شراب حرام ہے یہ جو حرام ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ہے حکم شرعی اچھا ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اللہ کا خطاب متوجہ ہوا عقیم الصلاح نماز قائم کرو فقہ کہتے ہیں اچھا اس خطاب سے کیا چیز ثابت ہوئی نماز کی فرضیت تو فکہ کہتے ہیں کہ ماں اب خطاب اللہ اللہ کے خطاب سے جو چیز ثابت ہوگی نا وہ ہے حکم شرعی فرق سمجھ میں آیا آپ کو تو یہاں پہ چونکہ ہم فقہ کے لحاظ سے تعریف لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ فقہ کے لحاظ سے ہی تعریف لکھی ہوئی لیکن جب آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ ماں سابتہ کا لفظ نہیں ہوگا وہاں پہ براہ راست کی تعریف ذکر کی جائے گی اور حکم کی تعریف ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں سے توضیع میں ہے مذکور جو ماں نظامی ہے اس میں سے توضیع کے اندر حکم کو جنہوں نے توضیع پڑھ لی ہے انہوں نے پڑھ لیا ہوگا جنہوں نے نہیں پڑھی پڑھ لیں گے مسبت خطاب اللہ تعالیٰ تعلق کو بھی افعال مکلفین مکلف سے مراد کون ہے جس کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے اس سے بچہ نکل گیا مجنون نکل گیا کہ فقہ کے اندر ہم مجنون کا یہ تو حکم پڑیں گے کہ مجنون کی طرف شریعت متوجہ نہیں ہے لیکن مجنون سے حالت جنون میں جو جو افعال صادر ہوئے ہیں ان سے فقہ بحث نہیں کرے گی وہ مطلق ایک ہی حکم لگائے گی کہ بھائی یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اللہ سبیل طلب یہ جو اللہ کا خطاب ہوگا یا تو کسی کام کا مطالبہ ہوگا یا کسی کام کا نہ کرنا روکنا ہوگا یا اختیار دیا جائے گا یا یہ وضع کے طور پر ہوگا وضع سے کیا مراد ہے تین چیزیں کہلاتی ہیں وضع سے مراد یہ آگے لکھا بھی ہوا ہے لکھ لیں میرے حال میں نہیں جب کوئی حکم کسی شرط کے واضح کرو جب کوئی حکم کسی شرط کے بازی کرو کسی سبب کے بازی کرو کسی علت کے بازی کرو یا کسی معنی کے بازی کرو تو وہ حکم وضی کہلاتا ہے چار چیزیں دہرا رہا ہوں جب کوئی حکم کسی شرط کے بازی کرو کسی سبب کے بازی کرو کسی علت کے بازی کرو یا کسی معنی کے بازی کرو تو وہ کیا کہلائے گا حکم بازی سمجھاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو مثلا کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا اگر تم گھر میں داخل ہوئی یا گھر سے باہر نکلی تو تمہیں تین طلاق تو یہ جو اس نے جملہ کہا ہے شرط ہے نا اگر تم نے کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا یعنی تو یہ جو یہ تین طلاقیں پڑ رہی ہیں واقع ہو رہی ہیں یہ حکم وزی کے لائے گا علت کے بعد کوئی حکم ذکر ہے یا سبب کے بعد کوئی حکم ذکر ہے مثلا عقیب سلاد علیہ دلو کے شمس قرآن میں نماز قائم کرو کب جب سورج ڈھل جائے تو سورج کا جو ڈھلنا ہے یہ ایک سبب ہے نماز کے قائم کرنے کا تو عقیم سلاد یہ حکم وزی کے لائے گا سبب میں اور علت میں کیا فرق ہوتا ہے سبب کسے کہتے ہیں اور علت کسے کہتے ہیں علت اسے کہتے ہیں کہ جب وہ مانا پایا جائے وہ وصف جب وہ پایا جائے تو حکم لازم ہو اور اگر وہ شے نہ پائی جائے وہ وصف بھی مانا نہ پایا جائے تو حکم بھی نہ پایا جائے مثلا نماز کے لیے جب انسان سفر کرتا ہے مسافر بنتا ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے نماز قصر کریں اس نماز کرنے کی علت کیا ہے وہ سفر ہے مسافت تو جب بھی مدت مسافت پائی جائے گی تو قصر کا حکم آئے گا اور اگر قصر کا حکم نہیں ہوگا تو مدت مسافت بھی نہیں ہوگی تو یہ علت ہے سبب کیا ہوتا ہے جو حکم کی طرف لے جاتا ہے مثلا دیکھیں نماز کے لیے وقت کو ہم سبب کہتے ہیں ہم علت نہیں کہتے وہ کیوں ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو جب بھی کیا زہر کی نماز کا وقت پایا جائے گا تو کیا زہر کی نماز فرض ہوگی بظاہر تو آپ یہ کہیں گے کہ ہوگی لیکن دیکھیں حائزہ عورت ہے زحو کی نماز کا وقت تو پایا جا رہا ہے کیا اس پہ نماز فرض ہے نہیں فرض نا تو وقت تو پایا جا رہا ہے نماز نہیں فرض اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وقت علت اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں وقت سبب ہے تو سبب وہ ہوتا ہے جو حکم کی طرف لے جا سکتا ہے لے جانے والا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی وہ چیز پائی جائے تو حکم بھی پایا جائے ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا دونوں چیزیں ہو سکتی مانے کوئی چیز روک رہی ہو حکم کو جب وہ مانے کی وجہ سے حکم ہو تو یہ بھی حکم گا ان سب کی مثالیں آگے آئیں اللہ تو یہ حکم وضی ہوتا ہے تو احکام شریعہ کی دوبارہ دہراتے ہیں کہ حکم شریع سے مراد کیا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے خطاب سے ثابت ہے اور وہ اللہ کے خطاب جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کس کے طور پہ ہوگی اللہ نے کوئی مطالبہ کیا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے روکنے کا حکم دیا ہوگا یا اختیار دیا گیا ہوگا یا وہ حکم ورزی ہوگا ٹھیک ہے تو جو اس میں پہلا حصہ ہے نا حکم ورزی سے پہلے والا حصہ اس کو ہم نام دے دیتے ہیں حکم تکلیفی کا یعنی کیا مطلب جو اللہ کے خطاب سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے مطالبے کے طور پہ یا منع کرنے کے طور پہ یا اختیار کے طور پہ ان تین چیزوں کا نام ہم نے رکھ دیا حکم تکلیفی اور جو حکم وضعی ہے وہ الگ ہو گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکم شرعی کی کتنی قسم بن گئی دو حکم شرعی کتنی قسم بن گئی ایک حکم تکلیفی اور ایک حکم وضعی تو حکم تکلیفی کے اندر اللہ سبیل طلب اللہ جب مطالبہ کرتا ہے کہ کیا چیزیں آتی ہیں فرض آتا ہے واجب آتا ہے سنت آتا ہے مستحب آتا ہے جو اللہ تعالیٰ منع کرنے کا مطالبہ ہے اس میں کیا آتا ہے حرام آتا ہے مکرو تحریمی آتا ہے مخرو تنظیم آتا ہے اختیار سے کیا مراد آتا ہے مباح اب فرض کسے کہتے ہیں واجب کسے کہتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں مستحب کسے کہتے ہیں حرام مکرو تحریمی کل آٹھ اصطلاحات بن گئی ٹھیک ہے جی؟ ان آٹھ اصطلاحات کو سمجھنے سے پہلے دو الفاظ سمجھ لیں ایک ہے دلیل قطعی اور ایک ہے دلیل زنی دلیل قطعی کسے کہتے ہیں دلیل قطعی اسے کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو وہ دلیل جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو اور دلیل زنی کیا ہے کہ جس میں کوئی دوسرا احتمال پایا جاتا ہو دل قطعی کتنی چیزیں ہیں یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے قطعی و دلالت آیات قرآن قرآن کریم کی وہ آیات جو اپنے معنی کے اندر بالکل واضح ہیں جو قرآن کریم کی وہ آیات جو اپنے معنی کے اندر بالکل واضح ہیں تو وہ آیات کیا کہلاتی ہیں قطعی و دلالت آیات ان کے معنی میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے تو ایسی آیات یہ دلی کرتی آتی ہیں خبر متواتر خبر سے مراد کیا ہے حدیث تو حدیث متواتر کون سی حدیث ہوتی ہے وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے کے اندر اتنے زیادہ ہوں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ کٹھے ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں حدیث متواتر اور خبر متواتر بھی کہا جاتا ہے حدیث مشہور یا خبر مشہور حدیث مشہور کی تعریف کے اندر نا جو محدثین ہیں ان کے اندر اور جو فکہ ہے ان کے اندر فرق ہے محدثین یہ کہتے ہیں اصول حدیث والے یہ کہتے ہیں کہ خبر مشہور وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے راوی کم از کم تین ہوں تین سے کم نہ ہوں تین سے زیادہ ہو اس کا کیا مطلب ہے تین سے کم ہو دیکھیں میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں ذرا ٹھیک ہے میں نے ایک بات کی ہے مونا ابکر صاحب کو مونا ابکر صاحب سے بات سنی مونا بلال صاحب نے مونا بلال صاحب سے بات سنی آپ کا نام کیا جواد علی شاہ تو جواد نے بات سنی اصول حدیث والے کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھ سے بات سننے والے کتنے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ایک ہے صرف ابکر نے سنی محدثین جی کہتے ہیں کہ مجھ سے جو بات سنی وہ صرف ابو بکر نے سنی ابو بکر نے آگے بیان کی بھلے وہ ایک ہی زمانے کے اندر تو وہ حدیث جو اللہ کے نبی علیہ سات اسلام سے صرف ایک صحابی نے سنی ہو آگے ان صحابی نے بے شک دسیوں صحابیوں کو بتا دیو بیس کے قریب صحابہ کو بتا دی تابعین کو بیان کر دی محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث غریب ہے اس کا نام کیا رکھتے ہیں غریب اس کا راوی ایک ایک ایک کسی مرلے میں ایک ہے تین صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی مگر ان تین سے پھر آگے ایک ہی تابعی روایت کی تو وہ حدیث بھی کیا کہلائے گی غریب محدثین مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام سے سننے والے کم از کم تینوں اور آگے بھی تین ہی روایت کریں کم از کم تین سے نیچے نہ جائیں تین سے زیادہ ہی ہوں متواتر سے کم ہوں اور تین سے کم متواتر سے کم ہوں تین سے زیادہ ہوں تین سے کم نہ ہوں یہ تعریف کون کر رہے ہیں محدثی دیکھیں حدیث ان والا ہے انم العمال بالنیات یہ اللہ کے نبی علیہ صدلام سے کنہوں نے سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنی تو انہوں نے سن کر ممبر پہ بیان فرما دی ان سے سن کر بے شمار صحابہ نے یہ حدیث روایت کی تو محدثین کے اسلام میں یہ حدیث غریب ہے ٹھیک ہے فقہا تعریف تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خبریں مشہور ہے یا حدیث مشہور ہے وہ وہ حدیث ہے جو کہ دور صحابہ میں پھیل گئی ہو چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سنی مگر ایک صحابی نے سن کے سارے صحابہ کو بتا دی ہاں وہ حدیث مشہور ہے چنانچہ فکہا کے انم ہاں انما بن نیات حدیث مشہور شمار ہوگی کیونکہ اللہ عمر فاروق رضی اللہ سنی سن کے سارے صحابہ کو بیان کر دیا صحابہ کرام رضان علی مجمعین پھیل گئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دور صحابہ میں جب وہ حدیث پھیل گئی تھی تو وہ حدیث مشہور ہے لیکن جو محدثین ہیں اس کو کیا لیں گے وہ خبر واحد کے درجے میں لیں گے کہ یہ تو راوی پہلے صرف عمر فاروق جو خبر غریب ہے وہ خبر واحد واحدی کہلاتی ہے تو خبر مشہور جو ہے یہ فکہ کے یہاں دلیل قطعی شمار ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے نور الانوار کس کس نے پڑھ لی سر نے پڑھ لی ہوئی ہے ٹھیک نور الانوار کے اندر ضمن ایک عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ حدیث اسیلا کی ایک بحث آتی ہے شروع میں وہاں ملا جیون رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے یہ اعتراض نقل کر کے اناف پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اناف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خاص کی تخصیص جو ہے وہ خبر واحد سے نہیں کی جا سکتی تو اعتراض اب کیا جاتا ہے نا کہ حدیث وسائلہ سے کر دی گئی تو وہاں ملا جیون نے یہ جواب دیا ہوا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے تو ہم نے حدیث مشہور سے ہم خاص کو مقید کر سکتے ہیں وہاں محشی نے یہ اعتراض اٹھایا ہوا ہے کہ یہ تو خبر واحد ہے مشہور اصول کس طرح لکھ دیا اس کا جواب یہ تھا کہ محشی نے جو اعتراض اٹھایا نا وہ محدثین کے اصول کے تحت اٹھایا ہے دیکھیے ملا جیون جو لکھا ہے مشہور اس کو کس کے تحت لکھا ہے کہا کے تحت یہ بہت بنیادی فرق ہے یہ ذہن میں رکھیے گا حدیث کی تخریج کے اندر حکم لگانے کے اندر فقہا کئی دفعہ ایک ایسی حدیث سے استدال کر رہے ہوتے ہیں جس کا راوی ایک ہوتا ہے بیچ میں غریب ہوتی ہے کہیں پہ ہوتی ہے اور راوی کمزور بھی ہوتا ہے بالفرض لیکن اگر وہ راوی کمزور ہونے کے باوجود اس کو اس حدیث کو تلقی قبول حاصل ہو گیا تلقی بھی قبول کہتے ہیں کہ اس کو امت نے قبول کیا اس حدیث کو تو باوجود راوی کے ضعیف ہونے کے وہ حدیث ہمارے ہاں معتبر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے اگر ہدایہ کے حاشیے کے اندر کسی حدیث کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم اسے پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے تو یہ یہاں پہ کہاں سے آ گئی ضعیف حدیث سے اگر مشتحد استدلال کرے ضعیف حدیث سے اگر مشتحد فقی استدلال کرے تو مشتحد کا اس حدیث سے جو کہ ضعیف ہے استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث میں ذوف قابل اعتبار نہیں حدیث کے اندر جو کمزوری ہے وہ اتنے درجے کی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث رد کیا جائے بلکہ محدثین اس اس, اس محد... مشتحد کا یہ استدلال کرنا یہ خود دلیل ہے کیونکہ مشتحدین جو ہیں وہ خیر قرون کے ہیں امام ونیفر رحمۃ اللہ تابعی ہیں اور بقیہ تینوں طبع تابعی میں آ رہے ہیں تو خیر قرون میں ہے نا وہ یہ ہماری میں انشاءاللہ اللہ آئے گی تو دلیل قطعی ہماری کیا ہو گئی خبر متواتر خبر مشہور اجماع جو قطع و ثبوت و دلالت ہو اس کا کیا مطلب ہے اجماع کسے کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں مشتحدین کا جمع ہو جانا مشتحدین کسی بات پہ جمع ہو جائے یہ اجماع کہلاتا ہے قطع و ثبوت و دلالت کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک وہ اجماع ہوتا ہے جو ہم تک اس کا جو پہنچنا ہے نا وہ یقینی ہے اس میں کسی قسم کا احتمال نہیں یہ کیا کہلائے گا و ثبوت اور ایک وہ اجماع ہے جو ہم تک جو پہنچ رہا ہے اس کے ثبوت میں احتمال ہے تو وہ کیا کہلائے گا زنی ثبوت اسی طرح ایک وہ اجماع ہے کہ جس کی دلالت بالکل واضح ہے بالکل واضح وہ الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس بات پر اجماع ہے اور ایک یہ کہ واضح الفاظ میں نہیں لکھا ہوا کہ اس بات پہ اجماع ہے ہم نے سمجھا تو یہ ضنی دلالت ہے تو اجماع کی کل چار قسمیں بن جاتی ہیں ایک وہ اجماع ہے جو کتیو دلالت کتیو ثبوت ہے ایک وہ اجماع بن جائے گا جو کیا ہوگا جس کی دلالت بالکل واضح ہے جس کا ثبوت بالکل یقینی ہے اس کے برعکس آ جائیں دوسرا اجماع وہ ہے جو کہ زنی و ثبوت زنی و دلالت ہے اس کا ثبوت ہم تک پہنچنے میں استعمال ہے اور اس کی دلالت بھی بالکل واضح نہیں ہے مثلا دیکھیں نور الانوار کے اندر مثال دے کر سمجھا رہا ہوں لکھا ہوا ہے کہ بھائی فلاں بات کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا اجماع ہے تو نور الانوار کب لکھی گئی ہے تو بارہ سو سال بعد لکھی گئی ہے ہمیں نور بالفل مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں ہمیں اس بات کا کہ اس بات پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع ہے ہمیں اس بات کا ثبوت نور الانوار کے علاوہ کسی اور کتاب سے نہیں مل رہا تو یہ زنی و ثبوت کے لائے گا و ثبوت کے لائے گا ثبوت کے لائے گا یعنی وہ اجماع ہے جس کا ثبوت زنی ہے اس میں احتمال ہے دلالت بالکل واضح ہے دلالت ہے تو جو پہلا اجماع ہے نا جو و ثبوت ہو و دلالت ہو ہم تک یا تو تواتر کے ساتھ منتقل ہوا ہو وہ اجماع جیسے دیکھیں نمازوں کی جو رکعات ہیں نمازوں کی جو رکعات ہیں سنتیں چار سنتیں پہلے پڑھنی ہیں زہر سے پھر اس کے بعد دو سنتیں ہیں یا مغرب کے بعد دو سنتیں ہیں تو یہ جو نمازوں کی جو رکعات کی تعداد ہے نا یہ تواترن ہم تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے تو یہ تواتر عملی ہے جو ایک مسلسل منتقل مسواک ہے یا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے دیکھیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی جو حدیث ہے وہ تو خبر واحد ہے اس کے راوی صرف یعنی ایک صحابی ہیں جو آگے روایت کر رہے ہیں تو جو ایک صحابی روایت کرے وہ خبر واحد کہلاتی ہے جس کو ہم غریب حدیث بھی کرنے کہا یا دو روایت کریں وہ بھی خبر واحد ہے لیکن تواتر عملی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے تک ہر دور میں کسی تعداد مسلمانوں کی دائیں سے کھاتی چلی آئی ہے تو یہ کیا کہلائے گا تواتر عملی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ متواترن عملاً ہم تک منتقل ہوتا چلا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر یعنی یہ ایک ایسا سب سارے صحابہ اس بات کے اوپر جمع ہوئے ہیں کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے گا لیکن یہ جو اجماع ہے یہ و دلالت ہے واضح الفاظ نے لکھا ہوا نا ہاں اس کا ثبوت ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہوا ہے مسلسل نقل تو چلا ہے تو ایک اجماع کون سا ہو گیا قطع ثبوت قطع دلالت دوسرا اجماع کون سا ہوگا زنی و ثبوت دلالت تیسرا اجماع کون سا بنے گا قطع ثبوت زنی دلالت اور تیسرا کیا بنے گا زنی و ثبوت قطع دلالت ان میں سے صرف جو پہلی قسم ہے وہ دلیل قطعی ہوتی ہے اس کا منکر کافر ہوتا ہے پہلی قسم ہے نا جماعت کی قطع ثبوت دلالت اس کا منکر کافر ہوتا ہے جو باقیہ تین قسمیں ہیں ان کا منکر کافر نہیں کہلاتا وہ زنی میں جاتی ہیں زنی میں دیکھیے خبر واحد قیاس اور زنی و دلالت آیات دیکھیں قرآن کریم کی وہ آیات جو اپنے دلالت میں اپنے معنی کی واضح دلالت کرنے میں واضح نہیں ہے ان میں ابہام ہے مثلاً آپ نے اصول فقہ کے اندر خاص مشکل پڑا مجمل پڑھا خفی پڑھا متشابہات ہیں دیکھیں وہ آیات جو کہ متشابہات ہیں وہ تو اپنے معنی کے اندر واضح نہیں ہے الف لام میم قرآن کریم کی یقینی طور پہ یہ آیت ہے لیکن الف لام میم کا مطلب کیا ہے پتہ ہی نہیں الف لام میم جو ہے یا اسی طرح سے الرحمن ہوں الرش الفاظ کا معنی تو ہمیں پتہ ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا تو متشابہات یا اسی طرح سے جن کا معنی واضح نہیں ہے تو وہ ہر وہ آیت جو اپنے معنی کے اندر واضح نہیں ہے وہ کس میں جائے گی دل زنی میں جائے گی اور جو بقیہ تین قسم کا جو اجماع ہے یہ یہاں لکھنے سے رہ گیا ہے اس کو لکھ لیجئے گا ذلیل زنی کے اندر تو وہ اجماع جو کہ زنی ثبوت ہے زنی دلالت وہ اجماع جو کہ قطعی ثبوت ہے مگر ضنی دلالت ہے یا وہ اجماع جو کہ و ثبوت قطعی دلالت ہے تو یہ تین قسم جو اجماع ہے یہ تینوں قسم کس میں جائیں گی دلیل زنی میں قیاس کسے کہتے ہیں کہ فرا کو اصل کے برابر کرنا حکم میں علت مشترکہ کی وجہ سے یہ قیاس کی تعریف ہے مثلاً ہم نے کیا ہیروئن کو شراب کے اوپر تو شراب جو تھی وہ اصل تھی اور علت مشترکہ کیا تھی نشہ تھی تو ہم نے کہا کہ جو حکم شراب کا ہے کہ جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح ہم نے کہا کہ ہیروئن بھی حرام ہے تو ہیروئن جو تھی یہ فرا کہلائے گی اور جو جس کا حکم قرآن و سنت میں مذکور ہے وہ اصل کے لائے گی تو قیاس کی تعریف کیا تھی کہ فرا کو اصل کے برابر کر دینا حکم میں حکم کیا ہے حرام ہونا علت مشترکہ کی وجہ سے تو قیاس دل زنی ہو جائے گا تو یہ دو باتیں میں نے سمجھائی دل قطعی اور دل زنی کیا چیز ہوتی ہیں اب ان کا تعلق کیا ہے دیکھیں فرض اسے کہتے ہیں جو دل قطعی ثابت ہوگا فرض اسے کہتے ہیں جو دل قطعی ثابت ہو بس سیگا امر ہو کیونکہ الامر للہ امر جو ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے ترک پہ وعید ہو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس کے ترک کرنے پہ کیا ہوگی وعید ہوگی اس کا حکم کیا ہے تارک چھوڑنے والا گناہ گار ہے اچھا فرض کی دو قسمیں آگے لکھی ہوئی ہیں فرض اعتقادی فرض عملی فرض اعتقادی کسے کہتے ہیں فرض اعتقادی آسان الفاظ میں وہ سمجھیں کہ جس کے فرضیت کا اعتقاد کرنا ہر ایک ہر ایک پر لازم ہے جیسے نماز فرض ہے تو یہ جو نماز کی جو فرضیت ہے اس کی فرضیت کا اعتقاد ہر ایک پہ لازم ہے تو یہ کیا کہلائے گا فرض اعتقادی فرض عملی کسے کہتے ہیں فرض عملی اسے کہتے ہیں اس کی تاریخ یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے فقہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ما یفوت الجواز بفوتی ہی عمل کا جواز فوت ہو جائے اس کے فوت ہو جانے سے اس کا مطلب کیا سمجھاتا ہوں آپ کو یہ آگے حوالہ دیا در الحکام کا دیکھیں ایک آدمی سر کا مسا احناف کے ہاں کتنا ہے چوتھائی سر کا مسا وضو کے اندر کتنا کرنا فرض ہے چوتھائی امام مالک کے نزدیک کتنا ہے سر کا مسا کرنا فرض ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنا فرض ہے تین بار اگر ایک آدمی نے چوتھائی مسا نہیں کیا اس نے صرف تین انگلیوں کے برابر کیا تو اس سے کیا فوت ہو جائے گا وضو کا جواز ہم یہ کہیں گے وضو کا جائز نہیں ہوا یہی کہیں گے نا تو جو ہم نے کہا نا کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے یہ ہے فرض عملی اس کو ذرا مزید آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ فرض عملی وہ ہوتا ہے جو کسی مشتحد جو کسی مشتحد کے گمان میں لازم ہو دیکھیں احناف کے ہاں چوتھائی سر کا مسئلہ کرنا فرض ہے تو لیکن امام مالک کے ہاں تو نہیں امام مالک کے ہاں پورا ہے نا تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے تو ہم تو پورے سر کے فرضیت کے قائل نہیں ہیں تو یہ جو پورا سر کا مسا کرنا فرض ہے امام مالک کے نزدیک اور ہمارے نزدیک چوتھائی امام شافی کے نزدیک تین بار یہ فرض عملی ہے ہر مشتحد نے جس کو لازم سمجھا جس چیز کو فرض سمجھا اس کو انہوں نے بیان کر دیا مقدار کو تو یہ کیا کہلائے گا فرض عملی یہ جو واجب ہوتا ہے نا واجب اس کو بھی فرض عملی کہا جاتا ہے کیونکہ جو واجب ہوتا ہے وہ عمل کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے واجب میں فرض میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسا فرض کرنا ضروری ہے اس طرح واجب کرنا بھی ضروری یہ تھوڑا سا نا یہ درستی کر لیجئے کہ نیچے بہر رائے کی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ان الفرض العملیہ یہ فرض العملیہ ہے الفلام ڈال دیجئے ان الفرض العملیہ یس بتو یہ دوسرا ہے یا سا اور با اور تا ہے یہ سبت کا غلط لکھا ہوا ہے یہ سا ہے سا سمر جو ہوتا ہے نا سا سمر والا یس بتو سبت یس بتو ثابت ہونا ہاں کہ فرض عملی ہوتا ہے نا یہ القوی اس کو ثابت کیا جاتا ہے کبھی گمان کے ساتھ یعنی فرض عملی کی پہچان یہ بھی ہے کہ اپنے گمان کے ساتھ اس کو ثابت کرتا ہے واجب کیا جو دلیل ضنی ثابت ہو یعنی کیا مطلب واجب ہم جب کہتے ہیں کہ چیز واجب ہے تو وہ کس سے ثابت ہوگی یا تو وہ قیاس ثابت ہوگی یا وہ دلیل جو خبر واحد اس سے ثابت ہوگی یا قرآن کریم کے دلالت آیات یا وہ اجماع کی یا قیاس واجب کی دو قسمیں واجب اعتقادی واجب عملی واجب اعتقادی کیا ہوتا ہے کہ یاجب اعتقاد وجوب ہی جس کے وجوب کا اعتقاد یہ لازم ہو یعنی جس کے بارے میں یہ اعتقاد کرنا واجب ہو کہ یہ چیز واجب ہے تو واجب اعتقادی ہوگی جس میں فرض اعتقادی کا ہم نے مثال دی نماز کی واجب عملی کیا ہوتی ہے کہ مالا یا فوت الجواز فوتی ہی عمل کا جواز فوتنا اس کے فوت ہو جانے سے مثلا سور فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے لیکن اگر کسی شخص نے سور فاتحہ چھوٹ گئی تو واجب کے چھوٹ جانے سے نماز واجب الادا ہوتی ہے مگر فرض ادا ہو جاتا ہے واجب کے چھوٹ جانے سے سدا صاحب آتا ہے اگر کسی نے سدا صاحب نہیں کیا تو نماز کیا ہے اس کے اوپر واجب الادا تو واجب الادا ہم کہہ رہے ہیں کیا مطلب اس کا اعادہ کرنا واجب ہے اس کا کیا مطلب کہ فرض ادا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو ادا ہو گیا ہے لیکن نماز کی نکمی ہوئی ہے کہ دوبارہ پڑھو جب یہ نماز کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں نا کہ نماز واجب الادا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب علامہ ابن نجیم کے اور علامہ ابن شامی رحمۃ اللہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تھوڑا سا فرق ہے ضمن بات میں کتاب و سلاد میں آئے گی کہ ہر وہ نماز جس کے بارے میں یہ لکھا ہو نا کہ نماز واجب ہے علامہ ابن نجیم جو بہت بڑے فقی ہیں حنفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب الادہ کا مطلب ہے کہ جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے اس کا اعادہ کرنا واجب ہے لیکن اگر اس نماز کا وقت گزر گیا مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی اطاحیات درمیان میں قادہ اگلا میں بیٹھنا بھول گیا ٹھیک ہے سجدہ صاحب نے کیا نماز پڑھ کے اسلام پھیر کے فارغ ہو گیا فرض پڑھ رہا تھا ہم کیا کہیں گے نماز پڑھنا بھائی نماز کا دوبارہ یادہ کرنا آپ پہ واجب ہے اب کیا ہوا کہ جب اس نے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے نماز دوبارہ پڑھتا ہوں لیکن وہ نماز کا دوبارہ اعادہ نہیں کر سکا حتیٰ کہ اس نماز کا وقت گزر گیا تو علامہ ابن نجائم کے نزدیک اب وہ واجب الادا نہیں رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں وقت نکل گیا وہ کہتے ہیں بس فرض دہ ہو گیا بس نکمی نماز ہوئی نماز بہت نکمی ہوئی علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو واجب العیادہ ہے وہ عمر بھر واجب العیادہ ہی رہے گی وقت گزر بھی گیا ہے نا تب بھی اس نماز کا اعادہ کرنا آپ کے ذمہ بدستور واجب ہی ہے مثلا ایک آدمی ہے وہ دس سال سے دو سال سے نماز اس طرح سے پڑھ رہا تھا کہ وہ نماز کے اندر کوئی واجب چھوڑ رہا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز واجب ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے ہی نماز پڑھ رہا تھا تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دو سالوں کی دس سالوں کی نمازیں آپ کے ذمے واجب ہیں فرض دا ہو گیا لیکن واجب الیادہ ہے دوبارہ اس کا اعادہ کرو اور علامہ ابن الجیم کے نزدیک کیا ہے میں بستفاق کرو جو تو ہمارے جو حضرات ہیں وہ فتوا فتوی کے اندر جو دارالعلوم کراچی والے حضرات ہیں وہ بعض حضرات علامہ شامی کال فتویٰ دے دیتے ہیں اور بعض ابن میں کال پہ بھی فتویٰ دیتے ہیں جیسے جامعہ شیفیہ والے جو ہمارے حضرات ہیں اساتذہ ہیں میرے وہ علامہ شامی کال پہ فتوا نہیں دیتے اس مسئلے کے اندر وہ ابن میں کال پہ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز عوام پہلی نماز نہیں پڑھتی تو اوپر سے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری دس سال کی نمازیں واجب الداں ہیں تو وہ کہتے ہیں تو ہو گئی بس گنجائش سے نکالو اور دارالعلوم والے جو حضرات ہیں وہ احتیاط کو دیکھتے ہیں عبادات کے اندر احتیاط کا پہلو اولا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کا اعادہ واجب کر دوبارہ اس کو واجب اس کا اعادہ کر لیا جائے احتیاط تو اسی میں ہے تو یہ واجب عملی ہے جیسے سورہ فاتحہ کے رات سنت کی تعریف دیکھیں سنت دو طرح کی ہے سنت موقع اسی کا دوسرا نام سنن خدا بھی ہے فقہ کی اصطلاح ہے جہاں کہیں سن جی بولے فرض ادا ہو گیا علامہ شامی کے یہاں تو مواقع ہوگا ان کی رائے کے مطابق تو یعنی یہ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جس میں اشتہادی اختلاف آ گیا نا تو علامہ شامی تو بازا عمر بھر اس لیے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اند اللہ مواخذہ ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ایسی نکمی ہوئی ہے کہ اس نے واجب کو چھوڑا ہے تو نماز کی فرضیت تو ساخت ہو گئی ذمے سے لیکن بہت نکمی ہوئی تو علامہ شامی کے مطابق تو اندر اللہ مواخذہ ہوگا ابن نجائم رحمۃ اللہ کے مطابق نہیں ہوگا ابن نجائم کون ہے باہر الرائق والے جی بس میں میں نے کیا کہ دونوں طرف دیے گئے ہیں اس ہم احتیاط کے پہلو کو دیکھا جائے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے کو اس میں احتیاط زیادہ ہے اب ایک آدمی اصل میں اصول افتاح کے اندر بعض اوقات مفتہ بہی کال کا تعین جو ہوتا ہے وہ تو ثابت ترجیح کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مفتا بھی کال سے عدول اس لیے کر دیتے ہیں کہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور مشقت کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ایسا آدمی آپ کے سامنے آ گیا جو کہ ستر سال کی عمر میں پہنچا ہوا ہے اور ستر سال کی عمر پہنچ کے آپ سے نماز کا مسئلہ پوچھ رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نماز صاحب پڑھنی تو وہ کہتے ہیں جی نماز میں تو اس کے خلاف پڑھتا رہا ہوں اور وہ واجب کو چھوٹ رہا ہے ستر سال کی نمازوں کی فرضیت تو ادا ہو رہی ہے مگر ستر سال کی نماز واجب العادہ بن رہی ہیں پچاس سال کی نماز واجب العدا ہے بابا جی پہلے ستر سال کی عمر میں تو آپ ان کو کہیں گے جی پچاس سال کی نماز واجب لیادہ پڑھنی ہے تو وہ تو بظاہر کیسے کریں گے کوئی جوان آدمی ہے جو کر سکتا ہے تو اس کو کہ ٹھیک ہے چلو واجب ادا کر لیں علامہ نجائز تو یہ فرماتے ہیں کہ استغفار کر لے استغفار کافی ہو جائے گا کفایت کر جائے گا نا اس کے لیے وہ مطلب یہ کہ ان کے ہاں تلافی وقت کے اندر ہے وہ کہتے ہیں جب وقت نکل گیا تو اب تو واجب الادا رہی نہیں بس گناہ ہوگا اس کو ظاہر بات گناہ تو ہوا نا اس کو تو اس گناہ کی تلافی کے لیے استغفار تو کرنا پڑے گا اس کو یہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے جو کہ واجب چھوٹ رہا ہے قضا نماز کے بارے میں نہیں ہے میں رکھیں جو ذات آن لائن بھی سن رہے ہیں جو جو خواتین آن آن لائن لائن سن رہی ہیں یہ جو کہ ریلے ہو رہا ہے سن تو قضا نماز کے بارے میں یہ بات نہیں چل رہی قضا نماز کے میں بدستور ساری زندگی لازمی رہے گی وہ استغفار سے معاف نہیں ہوتی وہ تو قضا آپ کو قضا ہی کرنی پڑے گی تو سنت کیا ہے سنت کی ہم نے دو تعریفیں کی سنت موقع سنن خدا یہ کسے کہتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کہ امور عبادت میں سے ہو اور اس پر آپ علیہ سات اسلام کا دوام ہو اور کبھی کبھار ترک عمل ترک عمل ثابت ہو اس کا مطلب کیا ہے سمجھاتا ہوں میں دیکھیے افعال دو طرح کے ہیں ایک ہم کہتے ہیں امور عبادت ایک کہتے ہیں امور عادیہ امور عبادت کیا کہلاتے ہیں امور عادیہ کیا کہلاتے ہیں امور عادیہ کو سمجھ لیں گے تو امور عبادت سمجھنا آسان ہو جائیں گے امور عادیہ وہ افعال ہیں جو ہر انسان کرتا ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے مثلا کھانا کھانا ہر انسان کرے گا پانی پینا چلنا لباس پہننا سونا بیٹھنا بولنا یہ سب ہر انسان کرے گا نا تو یہ کیا کہلاتے ہیں امور عادیہ انہیں کا دوسرا نام امور طبعیہ بھی ہوتا ہے بعض کتابوں میں امور طبیعہ لکھا ہوتا ہے بعض کتابوں میں امور عادیہ لکھا ہوتا ہے یہ ہر انسان کا ضابطہ یہ ہے امور عادیہ میں اگر اللہ کے حبیب علیہ سلاد تسلیمات سے دوام ثابت ہو دوام کسی کہتے ہیں مسلسل کرنا آقا علیہ السلا تسلیمات سے مستحب ثابت ہوتا ہے مثلا نبی کرم علیہ السلام کی مستقل عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ اللہ تسلیمات کھانا کھانے میں تین انگلیاں استعمال کیا کرتے تھے ہاں اگر بعض اوقات کوئی چیز بہت پتلی ہوتی تھی تو پانچ انگلیوں کا استعمال بھی روایت میں ثابت ہے مستقل جو عادت مبارکہ تھی وہ تین انگلیوں کا استعمال ہی تھی یہی وجہ ہے کہ کھانا کھانے کے اندر جو انگلیاں چاٹنے کی روایت ہے اس میں تین انگلیوں کے چاٹنے کا تذکرہ ہے کہ پہلے یہ درمیان والی انگلی کو چاٹا جائے پھر یہ شہادت والی انگلی کو چاٹا جائے پھر انگوٹھے کو اب آپ علیہ سلاد تسلیمات کا دوام ہے اس کے اوپر لیکن یہ تین انگلیوں سے کھانا کیا یہ سنت موقع کہلائے لائے گا یہ مستحب ہے کوئی شخص اس نیت سے کہ میرے محبوب علیہ السلاۃ السلام تین انگلیوں سے کھایا کرتے تھے وہ تین انگلیوں سے کھائے گا اس کو کیا ملے گا اجر اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرب بھی ملے گا لیکن کسی نے اگر تین انگلیوں سے نہیں کھایا تو گناہ گار نہیں ہوا مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرے تو سواب نہ کرے تو گناہ نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے نبی اکرم علیہ صلاح تسلیمات کی مستقل آتے کا کیا تھی کہ آپ علیہ سات السلام بہت تیز چلا کرتے اب اگر ایک انسان بہت تیز نہیں چلتا تو چونکہ یہ تعلق عمل مستقل جو ہے وہ کس میں امور عادیہ میں ہے نا تو ہم یہ کہیں گے کہ نبی علیہ سات اسلام کی اتباع میں کوئی شخص تیز سے چلتا ہے تو یہ مستحب ہے اور اگر کوئی نہیں چلتا تو گار نہیں امور عادیہ سے ہٹ کر امور عبادت ہیں امور عبادت وہ امور ہوتے ہیں کہ جن کا عبادت ہونا شریعت سے ہمیں پتہ چلا ہے مثلا نماز وضو روزہ زکوٰۃ حج نماز ہمیں شریعت نے بتائی نا کافی تو نماز نہیں پڑھے گا وضو ہے ان میں اللہ کے حبیب علیہ اللہ تسلیمات کسی عمل کو مستقل کریں دوام کے ساتھ کریں اگر سارے زندگی آپ علیہ سات اسلام امور عبادت میں سے کوئی ایسا امر ہو کہ آقا علیہ سات اسلام سارے زندگی ایک دفعہ بھی ترک نہ کریں تو وہ واجب بن جاتا ہے لیکن اگر آپ علیہ سات اسلام سے امور عبادت میں سے کوئی ایسا امر ہو جو کہ آپ علیہ سات اسلام سے اس کا ترک کبھی کبھار ثابت ہو اکثر کیا لیکن کبھی کبھار ترک بھی ثابت ہے روایت میں تو وہ کیا کہلائے گا اس کو ہم سنت موقع بھی کہتے ہیں اس کو سنن خدا بھی کہتے ہیں اور فقہ کے اصطلاح میں عام طور پر اگر مطلق سنت لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی سنت ہوتی ہے تو فقہ اس کو سنت جب سنت لکھیں تو اس سے مراد وہ یہ دیتے ہیں شمائل کے اندر سیرت کے اندر اگر سنت لکھا ہوا ہے نا کہ یہ عمل سنت ہے تو وہ سنت بول کے وہاں مستحب مراد لیا جاتا ہے مثلا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت لکھا ہوا ہے تو وہ شمائل میں سیرت میں لکھا ہوا ہے نا تو وہاں پہ جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت کہلائے گا تو یہ سنت بول کے مستحب مراد ہے یہ وہ سنت جو کہا کہ ہاں مستحب ہے <coughs> علیکم بھی سنتی یا پڑھیں اس میں لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سونے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ سویا جائے تو اب وہاں پہ جو علیکم بھی سنتی میں سنت لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد پھر کیا ہے مستحب ہے یہ عمل مستحب ہے جو سوئے گا اس کو اجر ملے گا لیکن کسی نے بائیں کروٹ لے لی تو گناہ گار نہیں ہوا اور جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں اگر سنت لکھا ہوگا کسی عمل کے بارے میں تو اس سے مراد کون سا ہوگا سنت یہ سنت موقع اس پہ دوام ثابت ہوگا ترک کا بھی ثابت ہوگا سنت موقع کا حکم یہ ہے کہ اس کا مستقل تارک مستقل ترک کرنے والا وہ گناہ گار ہے مثلا دیکھیں وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا مسواک کرنا یہ سنت موقع ہے فکر کتابوں میں اس کو مطلق سنت لکھا ہوگا یہ ساتھ ساتھ نا جب آپ کو یہ متن آ جائے گا نا تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا تقابل ساتھ ساتھ چلے گا قدوری میں یہ لکھا ہوا ہے کنز میں یہ لکھا ہوا ہے شرح و میں یہ لکھا ہوا ہے ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے یہ دورہ فقہ ہے نا تو اس میں جہاں جہاں پہ عبارت کا فرق آئے گا نا وہ میں بتا دوں گا کہ جی یہاں قدوری میں یہ عبارت یہاں بھی یوں لکھی ہوئی ہے کنز میں یہ عبارت یوں لکھی ہوئی ہے شرح قیام میں یوں لکھا ہوا ہے اس کو اور ہدایہ والا نہیں لکھا ہوا ہے تاکہ وہ تقابل ہو جا سامنے ہاں جی تحق ترک کرنے سے مخرو ہی نہیں لازم ہوتا یہ تو نہیں بات چست یہ بھی آگے سے آ رہا ہے مکرو تنظیح کا حکم بھی مکرو تنظیح تو خلاف اولا ہے ناپسندیدہ ہے تو یعنی اس کا کرنا پسندیدہ نہیں ہے مگر تنظیم تو وہ عمل ہے نا اس کا ترک اولا ہے یعنی اس کا چھوڑنا بہتر ہے اسے کرنے سے لیکن کسی نے کر لیا تو گار نہیں ہوا لیکن اس کو چھوڑے گا تو اس کو اجن ملے گا تو وہاں پہ اس کے جس طرح سے مثال کے طور پہ یوں سمجھے نا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے سامنے اس کو گناہ کرنے کا موقع میسر ہے حرام کام کرنے کا اس کو موقع میسر بھی ہے قدرت بھی اس کو حاصل ہے ٹھیک ہے وہ حرام کام کر بھی سکتا ہے اس کے باوجود وہ حرام کام نہ کرے تو وہ اجر اس کو دیا جائے گا تو وہاں پہ اس کو اجر جو حرام کے ترک پہ مل رہا ہے ایسا تو نہیں ہے دیکھیں یہ توضیح کے اندر یہ بحث اگر پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے تو وہاں پہ یہ بحث کی گئی ہوئی ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ یہاں مدرسے میں بیٹھے ہوئے آپ بہت سارے حرام کاموں سے بچے ہوئے تو کیا آپ بہت سارے حرام کاموں سے جو اس کو بچے ہوئے تو آپ کو مسلسل کے ثواب ان کاموں سے بچنے کا ثواب مل رہا ہے نہیں مل رہا تب ملے گا جب آپ کے سامنے وہ حرام کام کرنے کا موقع میسر ہو اور پھر آپ نہیں کر رہے ہو تو پھر جب آپ حرام کام کرنے کو اما من خواب مقام عربی ہو نہن نفسن الحوا کہ جس نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنی خواہش نفس سے بچ کیا فائنل جنت علم آوا تو اس کے لیے جنت ٹھکانا اجر ملے گا ایک آدمی اپنی خواہش نفس پوری کرنے پہ سود کھانے کے لیے اس کے لیے موقع میسر ہیں بینک میں لیکن وہ اس کے باوجود نہیں کرتا اس حرام سے بچ جاتا ہے یا کوئی شاہبانی گناہ ہے اس سے بچ جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ کرنے میں قادر تھا لیکن وہ خوف خدا کی وجہ سے بچ جاتا ہے تو وہ ان معذور ہوگا تو جو مکرو تنظیحی کی وجہ سے جو اجن مل رہا ہے ترک کرنے پہ وہ اسی قبیل سے ہے کہ اس نے ایک ایسے کام کو چھوڑا جس کا شریعت میں پسندیدہ نہیں تھا لیکن اگرچہ مکرو تنظیحی جو ہوتا ہے اس کو اگر انسان کر لے تو گناہ گار نہیں ہوتا ہاں مستقل مکرو تنظیح کا کرنا اس کو تعلیم تبدیل کر دیتا ہے مستحب اس کا دوسرا نام کیا ہے مستحبی کو مندوب بھی کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں نفل بھی کہتے ہیں سنن زوائد بھی کہتے ہیں اور سنت غیر موقع بھی کہتے ہیں یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں سنت غیر موقع ہی کا دوسرا نام مستحب ہے اور اسی کا تیسرا نام مندوب بھی ہے اور اسی کا تیسرا نام نفل بھی ہے تو جو فعل امور عادیہ میں سے اور اس پہ دوام ہو یا امور عبادت میں سے اور کرنے پر اجر ہو اور آپ علیہ السلام نے چند دفعہ کیا ہو یا کرنے کو پسند کیا ہو یہ سارے امور جو ہوتے ہیں مستحب کے لاتے حکم کرنے پہ اجر ترک گناہ نہیں مباح نہ کرنے میں ثواب نہ پہ گناہ حرام کیا ہے جس کی حرمت دل قطعی ثابت ہو بسیغہ نہیں اسے کرنا باعث عذاب ہے مکرو تعلیمی کیا ہے جس کی حرمت دلیل ضنی ثابت ہے اسے کرنا مکرو تحریمی میں اور حرام میں عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا جس میں فرض میں اور واجب میں عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں نا صرف فرق کس میں ثبوت میں فرض دلیل قطعی ثابت ہوگا اور واجب کس ثابت ہوگا اس طرح حرام دلیل قطعی ثابت ہوگا اور مخرو تعلیمی دلیہ ثابت ہوگا عمل کے لحاظ سے دونوں ہی کرنا منع ہوتے ہیں اسی لیے مکرو تعلیمی کو حرام عملی بھی کہا جاتا ہے مکرو تنظیم کا ترک اولا ہے حکم وضعی جو شرط سبب علت کے معنی کے بعد ذکر ہو سلا شمس کی مثال دی گئی ہے اب یہ جو ہم نے تعریف جتنی بھی پڑھی ہے یہ کس کی پڑھی ہے ہم نے حکم شرعی کی حکم شرعی کی پڑھی ہے نا ایک لکھا ہوا ہے حکم حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے حکم میں اور حکم شرعی میں فرق ہے حکم کا مطلب ہے اثر و شعی شعیب عالئی کسی چیز کا وہ اثر جو اس پر ثابت ہو مثلا دیکھیں ایک انسان نے وضو کیا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس پر کیا اثر ثابت ہو رہا ہے اس کو تہارت حاصل ہو گئی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وضو کا حکم کیا ہے کہ اس سے انسان کو تہارت حاصل ہو جاتی ہے اور وضو کا حکم شرعی کیا ہے حکم شرعی تو اس میں آئے گا نا ان آٹھ میں یا فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا یا مستحب ہوگا تو وضو کا حکم شرعی ہے کہ وضو کرنا فرض بھی ہے وضو کرنا واجب بھی ہے اور وضو کرنا مستحب بھی ہے فرض نماز کے لیے واجب طواف کے لیے اور مستحب جب انسان کا پہلے سے وضو ہو باوضو ہو دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے تو یہ حکم شرعی آیا اور وضو کا حکم کیا آیا طہارت فقہ کے اندر دیکھیں اپنی آپ یہ ذہن میں اپنے اپنے نا اس ڈائریکشن کو سیدھا کریں آپ نے ہر چیز کے اندر یہ سیکھنا ہے ہم نے ہر باپ کے اندر کہ اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم شرعی کیا ہے مثلا میں مزید مثال دیتا ہوں بے کا حکم کیا ہے بھائی جب انسان بے کرے گا تو کیا اثر ثابت ہوگا بے کا حکم یہ ہے کہ مشتری جو ہے اس کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے مبیے کی اور بائے کو بیچنے والے کو سمن کی ملکیت حاصل ہو جاتی ہے یہ بے کا حکم ہے اور بے کا حکم شرعی کیا ہے مباح کو فرض واجب تو نہیں نا بے کرنا کرنا چاہو کر لو نہ کرنا چاہو کرو تو سواب نہیں نہ کرو تو نہیں مباح کے اندر ایک بات رکھیں مباح کے اندر جیسی نیت آتی ہے نا ویسا اجر مل جاتا ہے کیونکہ وہ خود اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا نا دیکھیں کدو کھانا مباح ہے کدو کھانا اپنی ذات کے اعتبار سے مباح ہے لیکن کوئی شخص اس نیت سے کدو کھاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو پسند تھا تو میں کدو کھاتا ہوں تو اس کو اجر ملے گا وہ نیت کی وجہ سے اس میں حسن آ گیا بجلی کا استعمال کرنا مبا ہے لیکن کوئی شخص بجلی اس نیت سے استعمال کر رہا ہے کہ یار اس نے مسجد کو کنیکشن بل بھر دیا مدرسے کا بل بھر دیا کہ اچھا چلو دین کے کام میں تعاون ہو جائے گا تو اس کو اجر ملے گا تو مباح کے اندر جو ہوتا ہے نا جیسی نیت آ جاتی ہے ویسا اس کا اجر مل جاتا ہے تو ہم حکم کا اس طرح نکاح ہے نکاح کا حکم اور نکاح کا حکم شرعی دونوں میں فرق ہے نکاح کا حکم کیا ہے جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو مل کے متاثر ہو جاتی ہے بیوی مل کے تاثر ہو جاتی ہے سے نفع حاصل کر سکتا ہے اس کا نام مل کے متا ہے نکاح کا حکم شرعی کیا ہے تو وہ فرض بھی ہے واجب بھی ہے سنت بھی ہے مکرو بھی ہے تو یہ فرق ذہن میں رکھیں گے یہ آگے آپ حکم شرعی کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشے کچھ ساتھ ساتھ آپ کو فوٹو کاپی کرا کے نا وہ نقشے بھی ساتھ ساتھ ملیں گے کچھ مزید نقشے بھی ملیں گے اور کچھ اور نقشے بھی میں مزید بورڈ پہ بناؤں گا بھی اس سے بعد سمجھنا آسان ہو جاتی ہے تو یہ حکم شرعی دو قسمیں دیکھ لیں تکلیفی وزی آ رہی ہے وزیر شرط علت ماننے کے بعد حکم ذکر ہو تکلیفی دیکھیں طلب منع تخیر طلب کے اندر ہمارے پاس فرض آ گیا واجب آ گیا سنت موقع مستحب واجب اعتقادی عملی فرض کی دو قسمیں بن رہی ہیں تقسیمات کی ہوئی ہیں پہلے تقسیم اعتبار کمیت کے وہ کیا ہے فرض عین فرض کفایا فرض عین جو ہر ایک پہ فرض ہے فرض کفایا فرضیت تو ہر ایک پہ ہے لیکن اگر کچھ افراد کر دیں گے تو سب سے فرضیت ٹل جائے گی اور باعتبار لزوم کے دو قسمیں اعتقادی اور فرض عملی یہ پیچھے پڑھا دی تعریف ٹھیک ہے جی